السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحمن الرحیم تو ہم نے پڑھا تھا دوسرا پارا شروع ہو گیا تھا اور تحویل قبلہ کے متعلق بات چل رہی تھی یہ کب ہوا اور کس طرح ہوا تو اس کی سلاتی وقت ہم نے پڑھ لی تھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرونا عید اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب رسول اللہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے یہود کی دجوئی کے لیے تقریباً سولہ یا سترہ مہینے المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے اور پھر اللہ دوبارہ اللہ ہی کے حکم سے اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے جن کا تذکرہ عنایت کریمہ میں ہم نے پڑھا تو اس تحویل قبلہ پر مشرقین نے یہود نے بہت اعتراضات کیے کہ یہ کیوں ہوا انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ تو دو باتوں میں سے ایک بات لازمی ہوگی یا تو آپ پہلے ابھی سے ہی ہو پہلے نوز بلا گمراہ تھے یا پہلے گمراہ تھے ابھی سے ہی ہو گئے ہو کہ مقبض کی نماز پڑھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے ذریعے سے کہ ان ان تمام تمام باتوں سوالات اور بے بیشورفا اعتراضات کی تردید بھی فرمائی اور یہ بھی بتایا کسی جگہ کا قابل حیثیت ہونا قابل احترام ہونا قابل عزت ہونا احترام والا ہونا خود اس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی بلکہ جو بھی چیز یا جو بھی جگہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے جو ہے اس میں تقدیس آتی ہے عزت آتی ہے احترام آتا ہے تو اگر پہلے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی وہ بھی اللہ ہی کا حکم تھا اور پھر جب اللہ ہی کے حکم سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع ہوئی تو بھی اللہ ہی کا حکم تھا اور اب اور اب جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے تو اس میں کے کے لیے لیے مسلمانوں کہ جو مسلمان تھے مخلص پکے سچے مسلمان تھے تو جب شروع میں ابتدا میں بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور جب اچانک ان کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو بھی چونکہ وہ مسلمان تھے مخلص تھے پکے سچے مومن تھے کرے مومن تھے مسلمان تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس فرمان پر لبے کہتے ہوئے کسی قسم کی بات نہیں کی اور ان پر عمل درآمد شروع کیا اور ایسے ہی جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ وہ ظاہراً باطناً جو ہے نا اور اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور اسلام شریعت متحرہ کے ہر حکم کو بجا لا رہے تھے لیکن جو یہود تھے مشرقین تھے جو ایمان بھی نہیں لانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی کس نہ قسم وساوس میں باتوں میں الجھا کر اپنی مطلب کی بات نکالا کرتے تھے اپنی مطلب کو پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو ان آیت کریمہ میں ان کا جو تفصیل جو ہم نے اور جو تفصیل تھی ہم نے پوری کی پوری پڑھ لی اگلی آخری جو آیت کریمہ تھی وہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا اس میں یہ آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَوْضِيَ اِمَانَكُمْ تو اس بارے میں جو ہے نا دو اقوال ہے اس کی پس منظر سمجھو یا شاید نزول سمجھو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات یہاں پہ یہ جو اس کلمہ کا ٹکڑا ہے وما کان اللہ کہ اللہ تعالی ان کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسنی وسیع رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قبلے کو اختیار کر لینا بظاہر مشکل تھا کیوں اس وجہ سے کہ صدیوں سال انہوں نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی اب اچانک اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جانا اور بیت المقدس کی طرف نماز رخ کر کے نماز پڑھنا بظاہر بہت ہی مشکل حکم تھا بہت بھاری حکم تھا لیکن جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ جن لوگوں نے قوت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جن کی مسلمان تھے مخلص تھے ممن تھے پکے کرے ان کا ظاہر و باطن ایک تھا تو اس کو بھی اللہ اگرچہ بہت ہی باری حکم تھا لیکن اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اس پر انہوں نے بغیر و لے تلال بغیر بیچون و چرا اس پر عمل کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنے بہت بڑے باری حکم کو بظاہر بہت بڑے لگ رہا تھا لیکن انہوں نے ان کو عمل کر دیا اور اس کو بیچو نچرا تسلیم کر لیا اور کے بغیر اس پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس ایمانی جذبے کو ضائع نہیں فرمائیں گے بلکہ اس جذبے کا انہیں اجر ثواب ضرور ضرور ملے گا اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ کا آیت کریمہ کا جو یہ ٹکڑا ہے کان اللہ امان ایمانکم اس ٹکڑے میں جو ہے نا اس سوال کے جواب کی طرف ایک سوال کیا گیا تھا سوال کے جواب کی طرف جواب ہے سوال کے جواب سوال کا جواب ہے اس میں کہ بعض صاحب اکرام جس وقت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے تو اسی وقت ان کی وفات ہوئی تھی یعنی تحویل قبلہ ہونے سے پہلے پہلے بیت اللہ کی طرف ان کی اس وقت وفات ہوئی تو بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید جو ہمارے جو رشتے دار تھے جاننے والے تھے یا ہمارے جو و اقارب تھے انہوں نے جو نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے وہ چونکہ اب دوبارہ تحویل قبلہ ہو گیا ہے اور قبلہ جو ہے نا اب اللہ بن گیا ہے تو ان کی وہ نمازیں ان کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شاید وہ تو چونکہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ ضائع ہو چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی ہے وہ بھی چونکہ میرے ہی حکم سے تھا اور اب جب تحویل قبلہ ہو رہا ہے یہ بھی میرے ہی حکم سے ہے اور جو لوگ اسی حالت میں یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں پا گئے دنیا سے چلے گئے ہیں رحلت کر گئے ہیں تو ان کی وہ نمازیں بالکل اپنی جگہ پر ہے اور ان کو ان نمازوں کا ثواب اجر ملے گا وہ ضائع نہیں ہوگا تو ان کا جو یہ سوال تھا ان کے ذہن میں جو یہ بات کرام کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب عطا فرمایا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے اور اس کی حالت میں تحویل قبلہ سے پہلے پہلے ان کی وفات ہوئی ہے ان کو ان نمازوں کا اجر ثواب پورا پورا کیا جائے گا اور ان کی ان نمازوں کو ضائع نہیں کیا جائے گا اور پھر ایک اگلی بات ہے کہ تحویل قبلہ یہ ایک مرتبہ ہوئی ہے یا دو مرتبہ تو بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ تحویل قبلہ جو ہے نا یہ دو مرتبہ ہوئی ہے کہ یعنی جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اور جب مدینہ منورہ تشریف لایا تو یہود کی دلجئی کے کے لیے اللہ حکم سے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی لیکن بعض ہے کہ دو مرتبہ تخیر قبلہ ہوا ہے کس طرح کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے توان رہتے ہوئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کیا کرتے تھے بیت المقدس کا استقبال کیا کرتے تھے لیکن اس طور پر کہ بیت شریف کو درمیان میں لیتے تھے یعنی رخ جو ہے نا بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا لیکن بیت اللہ کو بھی درمیان میں لیتے تھے تاکہ بیت اللہ کا استقبال بھی ہو اور بیت المقدس کا استقبال بھی ہو لیکن چونکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے لیکن ظاہری طور پر لوگوں کو انعام لوگوں کو صحابہ کو اس کا پتہ نہیں چل سکا اور جب مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کی سمتیں مختلف تھی تو سمتوں کی مختلف ہونے کی وجہ سے دونوں کا اجتماع ممکن نہ رہا اور پھر سولہ یا سترہ مہینے جو ہے نا بیت مقدس کی طرف اللہ ہی کے حکم سے نماز استقبال فرماتے رہے اب جو اگلی آئی کریمہ ہے اسے جو اگلی آئی کریمہ ہے وہ پڑھتے ہیں پہلے اس ترجمہ پڑھتے ہیں اور ترجمہ پڑھنے کے کے بعد جو ہے نا پھر اس تشریح اور تفصیل پڑھیں گے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء قبل ما اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار اسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اے پیغمبر ہم تمہارے چہرے کو بار بار کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں چنانچہ ہم تمہارا رخ قبل کروا چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے فول وزر کا شکر حَرَامِ لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو وحیث ما کنتم فولو اجوہکم شطرہ اور آئندہ جہاں کئی تم ہو اپنے چہروں کا رخ نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف رکھا کرو وَإِنَّ الَّذِينَ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہی بات حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے وما اللہ بغافل عما یعملون اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے اور جو کچھ یہ کر رہا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے تو اس آیت کریمہ میں تو اس آیت کریمہ میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کو قلعہ بنایا گیا تھا تو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے یعنی دوبارہ واپس بیت اللہ بن جائے گا اور جیسا کہ بیت اللہ شریف یہ بیت المقدس کے مقابلے میں زیادہ قدیم بھی تھا اور اس بیت اللہ شریف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری یادیں بھی وابستہ تھی تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی خواہش بھی یہی تھی کہ اسی بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے تو آپ کو یہ تو پتہ تھا کہ یہ حکم عارضی ہے لیکن حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ نہیں آیا تھا تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی تبدیلی کی انتظار اور اشتیاق میں تمنا میں ارزو میں خواہش میں کبھی کبھی جو ہے نا اسلام کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حکم کب آئے گا اور ہم واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کریں گے تو اس آیت کریمہ میں جو ہم نے ابھی پڑھی اسی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے اسی کیفیت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو اہل کتاب ہے جو اہل کتاب ہے وہ بھی اس بات کو بخوبی بخوبی اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے یعنی مکہ مکرمہ بیت اللہ کے شریف سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا یہ جو حکم ہے یہ بالکل برحق ہے صحیح ہے درست ہے کیوں اس وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ یہ جو یہودی لوگ تھے یہ جو یہ اہل کتاب تھے یہ جو اہل کتاب تھے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کے پیروی کرنے والے ہیں ان کے وہ ہمارے رہنما ہے ہمارے بڑے ہیں اور یہ بات جو ہے نا تاریخی طور پر بھی ثابت تھی کہ انہوں نے اللہ تعالی کے حکم سے مکہ میں تعمیر کیا تھا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مکہ میں کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا اور بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ خود تورات کی دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی جو اولاد تھی یعنی بشمول حضرت اسحاق علیہ السلام کا قبلہ یہی بیت اللہ شریف تھا تو ان کو یعنی علی کتاب کو بھی اس بات کا علم تھا اور اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے خد اب آتے اس آیت کی تشریح کی طرف خد لتحقیق کہ یہ خط جو ہے نا یہ تحقیق کے لیے یہ خط منا یقیناً یقیناً نرا تقلبا نرا تقلبا تصرفا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا بار بار اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار اٹھانا تصرف مانا گمانا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی جہاتن اسمان کی طرف آپ کے چہرے کا اسمان کی طرف متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة متطلعا إلى الوحي وحي کے انتظار وحي کی انتظار ومتشوقا للأمر باستقبال اور استقبال کعبہ کے حکم کے شوق میں یعنی آپ کو یہ شوق تھا دلچسپی تھی آپ انتظار میں تھے وحی کی طرف اور اس بات کی طرف کہ استقبال قبلہ یعنی تحویل قبلہ وہ کب ہوگا علم تو تھا لیکن کہ یہ کب ہوگا آپ اس کے اشتیاق مند تھے مشتاق تھے اور آپ کو یہ مرغوب تھا لأنها قبلت ابراہیم کیوں اس وجہ سے کہ یہ ابراہیم کا قبلہ تھا اس وجہ سے کہ یہ ابراہیم کا قبلہ تھا یعنی ابائی قبلہ تھا وجہ تو اس وجہ سے کہ یہ ابراہیم کا تھا آپ کو یہ مرغوب تھا آپ دلچسپی لے رہے تھے مشتاق تھے آپ یعنی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اور دوسری بات یہ کہ عرب کی اسلام لانے میں مؤثر ہوتا چونکہ یہ قریب بھی تھا اور اہل عرب جو ہے نا یہی پیتے تو ان دو جہاز کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف بطور بیت اللہ جو ہے نا اس کو او مشتاق تھے اشتیاق مند تھے فلن ولینک فلن ولینک ہم آپ کو متوجہ کریں گے اس لیے اس لیے ہم آپ کو متوجہ کریں گے اس لیے ہم آپ کو متوجہ کریں گے محوی لن کا یعنی تحویل کا کے بدلنے کا تبدیل ہونے کا حکم دیں گے قبلتن اس قبلے کی طرف جس کے لیے آپ کی مرضی ہو اس قبلے کی طرف جس کے لیے آپ کی مرضی ہو یعنی جس پر آپ راضی ہو جائے کہ بیت اللہ شریف ہے تو حب جس کو آپ پسند کرتے ہو جس کو آپ پسند کرتے ہو یعنی اسی قبلے کی طرف قبلے کو ہم پھیر دیں گے فول فول وجہ کا فول وجہ کا تو آپ اپنا رخ فول وجہ کا اپنا رخ استقبل في الصلاتی نماز میں استقبال شطرہ مانا نحو طرف مسجد حرام کی طرف اہل کعبہ یعنی کعبہ یعنی فولی وجہ کا اب سے اپنا رخ استقبل في صلاتی نماز میں استقبال شطر نحو المسجد حرام مسجد حرام کی طرف کیا کیجئے فولی مانا کیجئے اہل کعبہ یعنی کعبہ کی طرف وحیث ما کنتم خطاب للأمة وحیث ما کنتم اور تم لو اور تم لوگ امت کے لیے خطاب ہے اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو یعنی جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہو فولو وجوہکم فی الصلاه تو جہاں کہیں بھی کیا کرو جہاں کہیں بھی ہو تو فولو کر لیا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو سولہ نماز میں رہو اس کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف مسجد حرام کی جانب یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم کیا فول حق آپ کیجئے اپنے چہرے مبارک کو مسجد حرام کی طرف واحد تم اور جہاں تم کو ہو امت کو بھی یہ تعلیم دی گئی فول عجو حکم تو کر لو اپنے چہروں کو نماز میں اس کی طرف کس کی طرف مسجد حرام کی طرف مسجد حرام کی جانب الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الى ان الذين اوتوا الكتاب اور بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب اور یہ اہل کتاب بھی یقینا جانتے ہیں لا يعلمون انه یہ جانتے ہیں کیا جانتے ہیں تولی القعبہ یعنی تحویل قبلہ کا حکم تحویل قبلہ کا حکم الحق کو الحق کو یہ بالکل ٹھیک ہے ثابت مانا ثابت ہے من ربهم ان کی طرف سے ان کی پروردگار کی جانب سے کس طرح لما من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کے سلسلے میں یہ مکتوب ہے یہ لکھا ہوا ہے انہو کہ آپ تحویلی قبلہ کریں گے یعنی یہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحویل قبلہ فرمائیں گے اللہ کے حکم سے وما وما الله الله بغافل عما يعملون أيها المؤمنون من من امتثال أمره وبالياء أي اليهود أمن اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی ان کی کاروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے وما اللہ اللہ بغافل اور تعالی ان کی کاروائیوں سے کچھ بے خبر نہیں ہے جب یہ کا یعنی یا کے ساتھ ہو یعلمون یعلمون یعنی یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تا کے ساتھ یعلمون یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور تعلمون تا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر تعلمون ہو تو تا کے ساتھ ہے یعنی مومنین کا امتصال امر مراد ہے اور یا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا کے ساتھ ہو تو یہود کا انکاری قبلہ مراد ہے وبلیائی الیہود من انکار امر القبلہ تو اگر یا سے ہو تو پھر ان کا یعنی یہود کا قبلے کی امر سے انکار کرنا منکر ہونا ہے اب اگلی آیت کریمہ ہے کو کا ترجمہ پڑھتے ہو ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی تفصیل و رشی پڑھیں گے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ ما تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وما انت قبلتهم قبل تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو وما بعضهم بتابع بعض یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہے یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی الظالمین تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا اب آتے ہیں کی رشی کی طرف ولین لام قسم کے اس میں جو لام آیا ہوا ہے کی ترکیبی اثر بتا رہا ہے کہ یہ قسم کا لام ہے لام تاکید کے لیے آتا ہے اور قسم کے لیے بھی آتا ہے اور چیزوں کے لیے ہے یہاں قسم کے لیے اتیت اتیت الذین الذین اوتوا اوتوا ولئن بكل آیت صدقك ختم امر قبلہ اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام دلائل پیش کر دیں ولئن اتیت الذین اوتوا الکتابہ بكل آیت اور اگر آپ اہل کتاب کے سامنے تمام نشانیاں تمام دلائل پیش کر دیں گے صدق کا فی القبلہ قبلے کے سلسلے میں اپنی صداقت پر ما تبعو یتبعونا تب بھی یہ قبول نہیں کریں گے یعنی اتباع نہیں کریں گے تقلید نہیں کریں گے قبلت کا آپ کے قبلے کا کی وجہ سے ہٹ درمی کی وجہ سے ضد کی وجہ سے وما انت بتابع قبلتهم اور آپ بھی ان کے قبلہ کی تقلید نہیں کر سکتے آپ بھی ان کے قبلے کی تقلید نہیں کر سکتے قطع لطامہی فی اسلامہم و سمعہم فی عودی الیہا یہ جو بات ہے وما انت بتابع قبلتهم یہ اس وجہ سے اس میں ان کی اسلام سے آپ کو نا امید کرنا ہے کہ یہ بھی اسلام نہیں لائیں گے اور ان کی امید کو آپ کے رجوع سے منقطع کرنا ہے تو دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں ان کے اسلام سے آپ کو نا امید کرنا ہے اور دوسری بات اور ان کی امید کو آپ کے رجوع سے یعنی اگر ان کو یہ امید ہو تمنا ہو ہو امید کے حد تک یہ بات ہو کہ آپ رجوع کر لیں گے تو اس امید کو بھی آپ کی اس رجوع کی امید کو بھی منقطع کرنا ہے ختم کرنا ہے وہاں بعض ہم بسابین قبلت بعض اور ان میں آتیس میں بھی بعض ایک دوسرے کی قبلے کا اتباع نہیں کرتے ہیں یعنی یہود قبلت النصارہ و بالعقص یعنی یہود نصارہ کی قبلے کا اتباع نہیں کرتے اور نصارہ یہود کی قبلے کا اعتبار نہیں کرتے ہیں ولئن اتبعت اهواءهم اور اگر آپ ان کے ولئن اتبعت اهواءهم اور اگر آپ پیروی کرو گے اور اگر آپ ان کے نفسانی خیالات کی پیروی کرنے لگے اللہ کی یدعون کہلیہا جس کی طرف وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں من بعد ما جاکم العلم الوحی آپ کے پاس علمی وحی آ جانے کے بعد یعنی اگر علمی وحی آ جانے کے بعد آپ ان کا اتباع کرو گے جس کی طرف وہ آپ کو بلاتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں تو تو بے شک آپ اس وقت یعنی بالفرض المحال ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اس کا امکان بھی نہیں ہے اس کا احتمال بھی نہیں ہے لیکن بالفرض المحال ان کا بے شک آپ ازن اس وقت انہیں تباہوں فرزن یعنی فرزن اگر آپ ان کی اتباع کریں گے لیکن ظالمین تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے تو آپ ظالمین میں سے ہوں گے یعنی ظالموں میں شمار ہونے لگیں گے یہاں تک اگر کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو یہاں تک رکھو کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یہاں تک ہمارا سلوک ہو گیا اور ایت کریمہ بھی مکمل ہو گیا آئندہ انشاءاللہ جو اگلی ایت کریمہ ہے الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ان شاء الله العزيز اگر زندگی باقی رہی تو وہاں سے پھر اگے اگلا سبق ہوگا ان شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ